ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم مانا روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھبیس